صورت البقرہ آیت دو سو چھبیس للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم اگر کوئی قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہ جاؤں گا تو اگر چار مہینے کے اندر قسم سے رجوع کر لیا اور بیوی کے پاس گیا تو بیوی اس کے نکاح میں رہے گی اور وہ قسم کا کفارہ دے گا اللہ تعالی غفور ہے بخشنے والا ہے جو اس نے اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی پھر توبہ اور رجوع کر لیا